حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچی اور تازہ کھجور کی مشترکہ نبیس نہ بناؤ اسی طرح منقع اور تازہ کھجور کی مشترکہ نبیس نہ بناؤ سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چوون